بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آج اس مدرسے میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور جس جذبے کے ساتھ مدرسے میں کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر دل مشہور ہوا دعا نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں ظاہری اور باطنی برکات کا فرمائے مجھ سے یہ فرمائش کی گئی کہ چونکہ انشاءاللہ آئندہ سال سے اس مدرسے میں دور حدیث کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے ترمیدی شریف کے درس کا افتتاح مجھ ناکارہ سے کرایا جائے اور یہ بھی زمانے کی ستم ذریعی ہے کہ زمانے کے انحطاط کی اور زوال کی انتہا ہے کہ مجھ جیسے ناکارہ فرد کے لیے سے صحیح بخاری کے ختم یا کسی حدیث کی کتاب سے آغاز کی فرمائش کی جائے زمانے کا انحطاط اس حد تک پہنچ گیا کہ اب ہم جیسوں سے بھی یہ فرمائش کی جانے لگی تو وہ آپ حضرات میں جو طالب علم ہیں انہوں نے ہماسا میں شیر پڑا ہوگا ذهب ذهب الكرام غير ومن الشقاء الذين يعاش في أكنافهم وبقيت منهم كالبعير الأجربي تو یہ زمانے سے انحطاط اور زوال کا شاخانہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی لیکن بہرحال تعمیل حکم کی خاطر یہ درس کا آغاز کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو دونوں کو اس افتتاح کی برکات سے سرفراز فرمائے جہاں تک جامع فلمی تھی اور وہ حدیث جو اس وقت پڑھی گئی ہے اس کی علمی تفصیلات اور تشریح کا تعلق ہے انشاءاللہ جب درس باقاعدہ شروع ہوگا تو متعلقہ استاد آپ کو اس کی تفصیلات انشاءاللہ بتائیں گے لیکن اس موقع پر جب کہ اس درس کا آغاز ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھی طالب علموں کو خاص طور پر اور سچی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس لیے کہ طالب علمی محض دور حدیث پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ طالب علمی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تو مرتے دم تک جاری رہتی ہے طلب العلمی یہ حدیث کے طور پر تو موضوع کہا ہے علماء کرام نے اس کو یہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ یہ طلب علم کی طلب مہد سے شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے قبر کے کنارے تک جاری رہتی ہے تو ہم سب طالب علم بننے کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں طالب علم بنا دیں تو اس میں جس طرح جس چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر دوسرے اپنے واقعے سے مخاطبین کو پہلی بات تو یہ کہ ذرا سا تصور اس موقع پر اس بات کا کیا جائے کہ یہ کون سا علم ہے اور کیا چیز ہے جس کا آج آغاز کیا جا رہا ہے یعنی یہ علم حدیث یہ کیا چیز ہے اور کس چیز کو ہم آج شروع کر رہے ہیں وہ علم حدیث کیا ہے جس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال آپ کے احوال اور آپ کی تقریر کا مجموعہ ہے آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی کیا کام کیا آپ کے حالات کیسے تھے اور کس بات پر آپ نے سکوت اختیار کر کے اس کی تصدیق فرما دی اس کے مجموعے کا نام حدیث ہے اور یہ حدیث جو اس وقت ہمارے آپ کے سامنے ایک مدون اور مرتب کتاب کی شکل میں موجود ہے یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں جھیلی ان کا تھوڑا سا استحظار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے جس میں کوئی محنت خرچ کرنی نہ پڑے تو اس کی قدر نہیں ہوتی اس کی قدر دل کے اندر نہیں آتی چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز کیا ہے اس کو حاصل کس طرح کیا گیا آج ہمارے سامنے پکی پکائی روٹی موجود ہے لیکن اس کو حضرات محدثین نے راہ محمد اللہ تعالی کس طرح ہم تک پہنچایا ہے اس کی ایک طویل تاریخ ہے اور بعض علماء کرام نے مستقل کتابیں اس کام کے اوپر لکھی ہیں کہ حضرات محدثین نے حدیث کو جمع کرنے تدوین کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں کیا محنتیں اٹھائیں یہ سلسلہ شروع ہوا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین کے وقت اور اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو بھی جس کو بھی توفیق ہوتی ہے مدینہ منورہ حاضری کی آج بھی اس سلسلے کی زیارت کرتا ہے یہ صفہ پہلی یونیورسٹی تھی پہلا مدرسہ تھا اسلام کے اندر نصاب کیا تھا نصاب تعلیم مثال تعلیم ایک ہی تھا اور وہ تھا حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا مطالعہ کتاب کوئی نہیں پڑھائی جا رہی الفاظ نہیں سکھائے جا رہے لغت اور ادب نہیں پڑھایا جا رہا لیکن ایک ہی نصاب ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں کس طرح گھر سے نکل رہے ہیں جس طرح گھر میں داخل ہو رہے ہیں جس طرح کھانا تناول فرما رہے ہیں جس طرح پانی پی رہے ہیں جس طرح لوگوں کو کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں یہ ساری باتیں یہ تھا سارا نصاب نصاب تعلیم اور اس نصاب تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اسی اسی نصاب تعلیم کا نام تھا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح نصاب تعلیم حاصل کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے بندے ساری دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے چبوترے پر آ پڑے تھے اور اس طرح آ پڑے تھے کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون مسلمان ہے جس نے ان کا نام نہیں سنا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے روایات حدیث میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں تنہا حضرت ابو ہریرا نے ہم تک جو حدیثیں پہنچائی ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار تین سو چونسٹھ ہے پانچ ہزار تین سو چونسٹھ احادیث حضرت نے روایت فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح یہ حدیثیں حاصل کرتا تھا لوگوں نے اعتراض کرتے تھے لوگ ان کے اوپر کہ بھائی آپ سب زیادہ حدیث میں سناتے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت تک سن سات ہجری میں اسلام لائے تھے خبر کے بعد ہجری میں جس کا معنی یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک کل ان کو تین سال نصیب ہوئے حضور صلی وسلم کی سیرت سے لیکن حدیث سب سے زیادہ انہوں نے روایت کی تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ سے پہلے بھی صاحب کرام موجود تھے جنہوں نے زیادہ زمانہ پایا زیادہ صحبت اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتنی حدیث روایت نہیں کرتے آپ اتنی حدیث کیسے روایت کر کرتے تو جواب نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اور دوسرے کرام بے شک حضور کے صحبت انہوں نے بہت زیادہ ان کو نصیب ہوئی لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اور اپنے کام بھی کرتے تھے تجارت بھی کرتے تھے زراعت بھی کرتے تھے آ کر حضور حضرت مسجد میں بھی بیٹھے بیٹھا کرتے تھے لیکن ابو حریرا کا حال تو یہ تھا کہ اس نے سب کچھ قربان کر کے سب کچھ چھوڑ کر آ کر حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑ گئے پڑ گیا تھا اور کئی کئی دن اس طرح گزرتے تھے کہ فاقے کی وجہ سے فاقوں کی وجہ سے ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا اور بعض اوقات میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ جاتا تھا بھوک سے نڈھال ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے مرغی جو اس کو عربی میں سرا کہتے ہیں وہ سر میں چکر آتا ہے آدمی گر جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے اور عرب کے ہاں- ہاں یہ مشہور تھا کہ جس کو مرغی کا دورہ پڑے تو اس کی گردن پر اگر پاؤں رکھے تو دورہ کھل جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرغی کا دورہ پڑا ہے تو میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر مسجد نومی سے نکلا کرتے تھے کہ اس طرح سے میرے مرغی کا دورہ کھل جائے حالانکہ اللہ کی قسم میرے اوپر مرغی کا دورہ نہیں ہوتا تھا وہ صرف بھوک کی وجہ سے میرے ڈال تب یہ بھوکے رہ کر یہ حدیث حاصل کی حضرت حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم آرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے لیکن کس طرح ابو نے یہ علم حاصل کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ان کی کا واقعہ اس کے اوپر خود امام بہار رفتار نے باب قائم کیا ہے اپنی صحیح کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر کیا اور مدینہ منورہ سے دمشق کا فاصلہ تقریباً چودہ سو کلو میٹر ہے ایک ہزار چار سو کلو میٹر اور میں نے اس راستے پر سفر کیا ہے وہ راستہ بھی ایسا ہے کہ لکھو دس چہرہ جس میں کوئی کوئی پھول نہیں کوئی پتی نہیں کوئی پانی نہیں کوئی ٹیلا نہیں کوئی آبادی نہیں چودہ سو کلو میٹر کا سفر صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جی ہاں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چچاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر دس سال تھی چھوٹے سے بچے تھے جب وصال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کیونکہ چھوٹا بچہ تھا تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو علم حاصل نہیں کر سکا احادیث کا حصول گم کو نہیں کر سکا جیسے دوسرے صحابہ نے حاصل کیا ہے تو دل میں خیال آیا کہ ابھی تو حضور کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں بعد میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر موقع نہیں رہے گا تو میں دوسرے بڑے صحابہ کے پاس جاؤں اور ان سے احادیث حاصل کروں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں میں نے یہ ایک مہم شروع کر دی کہ جہاں کسی صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس حضور نبی کریم ترین سرمردو کی سنت کی کوئی بات ہے وہاں پر جاتا ہاں اس کے لیے کتنا صبر کرنا پڑتا اور کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ گرمی کا موسم اور میں سفر کر کے کسی دوسری بستی میں گیا جہاں مجھے معلوم ہے کہ فلاں صحابی رہتے ہیں ان کے پاس کوئی حدیث ہے دوپہر کے وقت پہنچا اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی جو جون جولائی کے زمانے میں جو گرمی عربی عرب کے اندر پڑتی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے آنکھ برس رہی ہے زمین شولے اگل رہی ہے اس دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں جا کر میں ان صحابی کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا پاس اس لیے بیٹھ جاتا کہ دستک دینا گوارا نہیں کہ جس استاد جس کو استاد بنا رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے جس کے پاس جا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں دستک دوں تو ان کو تکلیف پہنچے کیونکہ وہ میرے استاد ہیں تو استاد کا ادب یہ ہے کہ ان کو نہ بلایا جائے ان کو دستک دے کر تکلیف نہ دی جائے اس لیے ان کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اس خیال سے کہ جب وہ خود گھر سے باہر نکلیں گے تو اس وقت میں اپنی درخواست پیش کروں گا کہ مجھے کچھ حدیث جو آپ کو معلوم ہو سنا دیں تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا دوپہر کا وقت لو چل رہی ہے ریت کا طوفان ہے اور اس لو اور ریت کے آگن میں لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں دروازہ سارے دوپہر نہیں کھولتے تاکہ لو اور ریت سے بچے رہیں تو میں سارے دوپہر دروازے پر بیٹھا رہتا لو کے تھپیڑے مجھے آ کر لگتے رہتے اور ریت میرے جسم کے اوپر سوار ہوتی رہتی اور میرے پورے جسم کے اوپر ریت کی تہ جم جاتی جب اثر کے قریب وہ صحابی دروازہ کھولتے مجھے بیٹھا ہوا دیکھتے دروازے کے اوپر پہچانتے تھے کہ یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ جب نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ وسلم کے جذبات بھائی آپ اس طریقے حالت میں کیسے بیٹھے ہوئے آپ نے دستک دے لی ہوتی مجھے بلا لیا ہوتا تو میں عرض کرتا کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں لہذا آپ کو چونکہ استاد بنا لیا تو آپ کو تکلیف دینا تب عبداللہ ابن عباس بنے رات المفسرین تمام مفسرین کے استاد تو نام نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں کھیلی یہ تین نمونے تو میں نے صحاب صحابہ کرام سے سب تابعین محدثین ان میں سے ایک ایک کی زندگی کا آپ حالات پڑھ کر دیکھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان یہ حضرات تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا میں درخواست کروں گا کہ چند کتابیں ہیں وہ منگوا لی جائیں مدرسے کے اندر اور خاص طور سے جو طالب علم حدیث شروع کر رہے ہیں آئندہ سال سے تو ان کے لیے مطالعہ ان کا لازمی کیا جائے کہ وہ پہلے سے اس کا مطالعہ کر لیں رمضان میں اگر وہ آ جائیں مدینہ منورہ سے مل جائیں گی تو اس پہ کم از کم اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حدیث پڑھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں حضرت حافظ عبد الکریم سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب الملا وملہ ادب الابلا اور کہ ابلا کے معنی ہے محدث کا حدیث بیان کرنا استبلا کے معنی ہے طالب علم کا اس کو لکھنا تو اس کے اوپر کتاب لکھی ادب الابلا والاستبلا اور اور اس میں محدثین کے حالات بھی آئے ہیں اس کے معلوم ہوتا ہے کہ آداب کیا ہے دوسرے حضرت حفیظ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجان کی اخبال راغی وسان اور تیسری کتاب علامہ بدر الدین ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تذکرہ تو سامع بالمتکلم فی ادب العالم بالمتعلم یہ کتابیں منگوا کر میں طالب علموں کو چاہیے تو اس کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہو کہ حضرات محدثین نے کیا کیا کیا صعوبتیں اٹھائی ہیں کس طریقے سے اس علم کو ہم تک پہنچایا اللہ حضرت انہوں نے خاطر سمانی رحمۃ اللہ علیہ اور استملہ میں لکھا ہے کہ علی ابن البدین رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے ہم آثر ہیں مشہور محدث ہیں طالب علم سب جانتے ہیں امام علی عبد المدینی رحمۃ اللہ علیہ ان کا درس ہوا کرتا تھا تو درس کا عالم یہ تھا کہ صبح کو اشراق کی نماز کے بعد درد شروع کرتے تھے اشراف کی نماز کے بعد درس شروع کیا جاتا تھا تو اس درس میں جگہ لینے کے لیے طالب علم ایک دن پہلے کے وقت سے جا کر جگہ پر بیٹھتے تھے اصل کے وقت جا کر کپڑا بچھا کر بیٹھے تاکہ اگلے دن اشراف کے وقت علی میں مدینی کا درس میں شامل ہو جائے اس طرح اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا اور اس طرح لوگ علی المدینی سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جن کی وجہ سے ہم فقہ نفی سے واقف ہوئے سارے فقہ نفی کی تدبیر انہوں نے فرمائی یہ بڑے درجے کے فقیر بھی تھے محدث بھی تھے تو ان کے پاس آئے ان کی شہرت سن کر قاضی اسد ابن فراق رحمت اللہ علیہ اسد ابن ان شہرت سن کر آئے شہرت کہاں سے مغربی ممالک سے سفر کر کے امام محمد کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں امام محمد ابن حسن نے فرمایا کہ بھائی میرا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میرا اوقات اس طرح مصروف ہے کہ کوئی وقت میرے پاس ہے نہیں کہاں سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تھوڑا سا وقت بھی مجھے مل جائے میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو کوئی چند منٹ میرے واسطے نکال دیے تھے دن رات کے تو امام احمد بہت سوچتے رہے سوچنے کے بعد کہا بھائی اور تو کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا ایک وقت ہے کہ رات کو میں تحجد کے لیے بیدار ہوتا ہوں تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے تو جب تحجب سے بیدار ہوتا ہوں تو وضو کرنا ہوتا ہے تو جتنی دیر میں وضو کرتا ہوں اتنی دیر میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا تو وہ وقت میرے پاس فارغ ہے اگر تم یہ کر سکو کہ اس وقت تحجد کے وقت میرے پاس آ جایا کرو اور مجھے میں وضو کروں گا لیکن مجھ سے کچھ پڑھ لیا اصل میں فراہط نے کہا جی منظور ہے میں تو آیا ہزار ہاتھ میل کا فاصلہ طے کر کے اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے یہ علم حاصل کروں تو مجھے منظور ہے تو وہ کہتے ہیں اصل میں فراہم خود فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت میں ساری رات اس لیے جاگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ لگ جائے اور وہ چند منٹ کا جو وقت ہے وضو کرنے کا وہ میرا نکل جائے تو رات کو میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا جاگنے کے لیے تو ایک نیند آتی تھی تو پیالے میں میں نے اپنے پیالے میں پانی رکھا ہوا ہوتا تھا اس جب نیند کا غلبہ ہوتا تو چلو کے اندر پانی لے کر اپنے سر کے اوپر اپنے آنکھوں کے اوپر ڈال لیتا تاکہ نیند نہ آئے کیونکہ اگر ایک رات بھی مجھ سے وہ چند لمحات کا وقت وقت جو ہے نکل گیا ہو گیا تو اس کے بعد میرے کو چوبیس گھنٹے ساری رات اس طرح بیٹھا رہتا اور اس وقت جا کر امام محمد کے پاس جا کر اور ان کو وضو کراتا اور اس کے دوران امام محمد مجھے کچھ حدیثیں پڑھا دیا کرتے تھے تب اصل میں خوراک بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا کے علاوہ اس کے بہت بڑے محدث ہیں اس کے علاوہ سکلیا کے فاتے ہی تیسری کو پتہ کرنے والے یہی خاصی اصل ابن خوراک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ان کے ہاتھوں پر تیسری پتہ کرایا پھر وہاں پر قاضی بنے اور علوم کو پھیلایا اس علاقے میں ایک دو مثالیں نہیں ہیں پوری تاریخ کے اوراں کو لکھ کر دیکھ لیجئے ہمارے ایک ایک محدثین اور فکاہ کرام کے اندر ایک سے ایک شخص ملے گا جس نے کہ قربانیاں دے کر اس چیز کو حاصل حضرت بقیب نے مخلط طالب علم نام سنا ہوگا ان کی مشہور کتاب حدیث کی ہے مسند بقریب مخلت مستر حدیث کے اندر رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کے کے رہنے رہنے والے والے اسپین اور مشرق میں مشرقی ملکوں میں علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے اور یہاں کے لوگوں سے بغداد میں عراق میں حجاز میں شام میں یہاں کے مشاہد سے علم حاصل کیا حاصل کر کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے پاس کاپیوں میں حدیثیں لکھ لیتے تھے تو سارا ذخیرہ وہ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوتا تھا وہ ذخیرہ لے کر جا رہے ہیں واپس اپنے وطن راستے میں سفر تھا زمانے میں ریل اور جہاز کا زمانہ تھا نہیں سفر تھا گھوڑوں پر یا پیدل تو اس سفر کے دوران راستے میں بارش آ گئی بارش میں اپنے بھیگنے کی تو فکر نہیں فکر یہ کہ جو حدیث کے طریقے لکھ کر لے جا رہا ہوں یہ بارش میں دھل کر ختم ہو جائے تو ایک درخت کی پناہ لی اور اس درخت کے پاس پہنچنے کے بعد بیٹھے اور ان طریقوں کو اپنے سینے سے لگا کر چپکا کر دوہرے ہو کر ساری رات اس حالت میں گزارا کہ میرے اوپر پانی پہنچا لیکن کسی طرح یہ صحیح ہے حدیث کے محفوظ تب اس طرح بکریب میں مخلت تیار ہوئی تو ایک ایک کس کسی کے حالات اٹھا کر دیکھیے کہ یہی نظم منظر نظر آئے گا کہ کوئی فاقے کر رہا ہے کوئی مشقتیں اٹھا رہا ہے کوئی بیماریاں جھیل رہا ہے کوئی اب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفوظ تو یہ وہ سنت ہے یہ وہ علم ہے جس کو ہمارے اخلاق نے اس طرح حاصل کیا اور ہمارے لیے یہ پکی پکائی روٹی کی شکل میں یہ کتابیں تیار کر کے بھی آج ہمارا کام صرف یہ ہے کہ یہ پکی پکائی روٹی نوالا جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو منہ میں لے کر اور حلق سے اتار لیں وہ حلق سے بھی اتارا نہیں جاتا تو کم از کم اس درس کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا سا استحصار کر لیں اس بات کا کہ یہ کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ایک گزارش کو یہ عرض کرنی تھی اپنے طالب علم ساتھیوں اور میری گزارش ہمیشہ یہ ہوتی ہے طالب علموں سے کہ جب وہ دب حدیث کا آغاز کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں دو رگتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں یہ اللہ یہ علم ایسا علم ہے کہ ہم اس کی اس کے حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے نہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہ ہمارے اندر وہ اہلیت لیکن اللہ اہلیت اور صلاحیت ہر چیز کے خالق آپ ہیں اپنی رحمت رحمت اور فضل سے ہمیں اس کا اہل بنائیں یہ دعا کر کے سبق شروع کریں یہ تو گزارش ایک کرنی تھی اپنے طالب ساتھیوں سے دوسری بات جو عرض کرنی ہے اسی سیاق میں وہ یہ کہ اس ساری حدیث کا منشا کیا اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے کا چاہے جتنے علوم کے دریا بہا دو صنعت پر کلام کر لو وطن پر کر لو اشتباء کے احکام کے دقائق بیان کر کے علوم کے دریا بہا دو لیکن حاصل اس کا کیا حاصل اس سارے علم کا ایک ہی ہے اور وہ یہ وہ ہے اجتباع علیہ وسلم اصل مقصود اس ساری کتابوں کا وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت معلوم ہو جائے اور اس سنت کا اتباع کرنے کی توفیق ہو جائے یہ ہے سارا مقصد اس کے علاوہ کچھ وقت نبی پرسوں سنا رہا تھا اپنے ایک بزرگ قصہ کہ ایک شامی بزرگ ہیں شیخ احمد ازرفا وہ ایک دن بیٹھے پڑھا رہے تھے اور ان کے جن کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے کتب خانہ تھا تو ایک دیہاتی سا ان پڑھ سا آدمی آ گیا وہ بنانے سے بڑے علوم علوم معارف بیان کر رہے تھے دیہاتی سا آدمی آ کے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر سنتا رہا پلے کچھ پڑھا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کتاب کیا کہ شیخ شیخ نے منہ اٹھا کر دیکھا پوچھو کیا پوچھا کیا بات ہے کہا یہ جو کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں سارے کتب خانے میں یہ کیا کہہ رہی ہیں یہ کیا بولتی ہیں یہ کتابیں نے کہا بھائی تمہیں بتا دو کیا بولتی تو کہنے لگا جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ساری کتابیں یہاں پر رکھی ہیں ایک ہی بات بولتی ہیں اور یہ یہ کہ اچھا اچھا آدمی آدمی بن بن جاؤ جاؤ سارے علم ساری تحقیقات ساری تحقیقات ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اچھا آدمی بن جاؤ اچھا آدمی کیا جو متبع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر اتباع سنت نہیں تو یہ سارا علم دیکھا اس سے کسی کوئی حقیقت نہیں اس سے کوئی وقات نہیں بلکہ الٹا وبار ہے یہ اللہ بچائے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے بڑے فضائل ہیں علم کے بڑے فضائل ہیں قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حدیث یہ ہم جیسے لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ علم کے فضائل اپنی جگہ لیکن سب سے پہلے جہنم جس شخص کے ذریعے بہتائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عالم کے ذریعے جہنم کو بہتایا جائے گا سب سے پہلے تو علم سب کچھ یہ سارا بیکار ہے اگر اجتماع سنت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے علوم ایک طرف ایک اس کے پاس کوئی علوم نہ ہو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہو وہ ہزار درجہ افضل ہے وہ دیہاتی وہ ان پڑھ وہ جاہل جو اپنی زندگی کے اندر سنتوں کی اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہزار درجہ افضل ہے اس عالم سے کہ جو متر ہے سنت نہیں ہے رسول اللہ صلی جس میں اتباع سنت نہیں سارا پڑھنے کا منشا یہ ہے کہ لقد یہ عمل ہو جائے اس بات پر کہ لقد گانا لکھو فی رسول اللہ اس وقت الخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اس غرض کے لیے کہ آپ ایک شاہکار بن کر ایک نمونہ بن کر انسانیت کے سامنے لائیں اور کہا گیا کہ دیکھو یہ شاہکار ہم تمہارے سامنے بھیج رہے ہیں اس کی نقل اتارو کھانے میں اس کی نقل پینے میں اس کی نقل چلنے میں اس کی نقل اٹھنے میں اس کی نقل بیٹھنے میں اس کی نقل لباس میں اس کی نقل ہر چیز میں اس کی نقل اتارو یہ ہے مقصود ہوئے صلی اللہ کے وسلم اتباع سنت یہ ہے سارا مقصود اگر ساری تحقیقات تفصیلات یاد ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن اتباع سنت حاصل نہ ہوا تو یاد رکھو یہ سب تحقیقات تحقیقاتی رہ جائیں سب گھری رہ جائیں ان کا کوئی حاصل نہیں اگر سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتا ان کو خواب میں دیکھا کسی شخص نے انتقال کے بعد اگر اللہ کو بڑے درجے کے معافی اور کتنے درجے کے امام خواب میں دیکھا پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تبارک نے کیا معاملہ فرمایا کیا انجام ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی عجیب معاملہ ہوا معاملہ یہ ہوا کہ سوچتے رہے تھے کہ ساری عمر علم کی خدمت میں گزاری ہے تو اس علم کے خدمت کا کچھ فی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو کہتے ہیں کہ لیکن ہوا یہ کہ ذہبت العبارات و طاہت الشارات وہ ساری عبارتیں جو پڑھی تھی کتابوں کی سب غائب ہو گئی وہ علوم و معارف کے اشارات جو پڑھے تھے وہ سب غائب ہو گئے اگر فائدہ دیا تو ان نے دیا جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے پڑی انہوں نے تو اگر اس بعد سنت نہ ہو تو یہ سارے علوم بے اور اللہ تبارک بتائے اتباع سنت کا فرما دے تو اتباع سنت وہ دولت ہے وہ دولت ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں اور حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ ایک ایک سنت کی اتباع کی فکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کا یہ جذبہ کہ واقعہ پڑا ہوگا آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں جیسے آج کل بھی طریقہ ہوتا ہے لوگ بہت سے سننے کے بجائے جلسے کے ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں تماشائی بنتے ہیں یہ آداب کے خلاف ہے مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہیں سننا ہے تو بیٹھ کے سنو اور نہیں سننا تو جاؤ اپنا راستہ دیکھو یہ کھڑے ہونے سے کچھ حاصل نہیں کھڑے ہوئے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے فرمایا لوگوں سے کہ بیٹھ جاؤ خطاب تھا ان لوگوں سے جو کھڑے تھے عبداللہ نے مسود باہر سے وزیر نبی کے باہر سے سڑک پر تھے چلے آ رہے تھے مسجد کی طرف وہی سڑک کے اوپر کان میں پڑا حضور صلی اللہ وسلم کا یہ ارشاد بیٹھ جاؤ اب اللہ رسود وہی سڑک پر سڑک پر بیٹھے اور یاد رکھیے کہ ابلا رسول یہ وہ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ اب بہت صحابہ صحابہ سب سے بڑے فقی کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سڑک پر چلنے والے کے لیے ہو نہیں سکتا آدمی عقل سے خود سوچ لیتا ہے کہ سڑک پر چلنے والے کے لیے ارشاد کیسے ہوگا یقیناً اندر والوں کے لیے ہوگا لیکن چونکہ کام میں پڑ گیا رسول اللہ تعالی احتیاط بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد رسول کا پاؤں نہیں اٹھا قدم نہیں یہ جذبہ تھا جذبے کے ساتھ حدیث حاصل کرواتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخش جو ہے تو بھائیوں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مقصود در حقیقت وہ اتباع ہے اور اللہ تبارک مطالعہ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے آج کسی انسان کو کتنا بڑا بلی ہو جائے صحابی کا مقام نہیں حاصل ہو سکتا کتنا بڑا بلی ہو کتنا بڑا صوفی ہو کتنا بڑا بزرگ ہو کتنا بڑا محدث ہو کچھ ہو جائے لیکن صحابی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا بڑے لذیذ افضل ہے معاویہ وہ جن کے بارے میں لوگ اعتراضات کیا کرتے ہیں اور انہوں نے جو بھی وہ جن کو پانچواں خلیفہ راشد لوگوں نے کہا تو پوچھا کہ کون افضل ہے تو کہا کہ تم یہ پوچھتے تو بھائی باغیہ افضل ہے یا عمر نظیر افضل ہے ارے حضرت معاویہ کے ناک میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو مٹی داخل ہوئی تھی وہ ہزار عمر نظیر سے افضل کوئی کتنا بڑا ہو جائے صحابی سے آگے نہیں بڑھ لیکن ان صحابہ کرام ساتھ تشبہ اور تشابہ پیدا کرنے کا ذریعہ یہ احادیث ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جب آدمی اس صنعت کے ذریعے اس حدیث کو پڑھتا ہے اور صنعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صحابیت سے ایک مشابہت پیدا دیتا دیتے اتباع سنت کے بارے تو اتباع سنت کا اہتمام یہ سارے لہذا جو شخص فرض کیجیے کہ خود علم حدیث پڑھنے کی کا موقع اس کو نہیں مل سکا توفیق نہیں ہو سکی تو وہ یہ مقام خود اقتدا سنت کے ذریعے حاصل کر سکتا تو سارے مقامات کرام کے اور اعلیٰ کے نے کیا وہ کہتے ہیں سارے قربان ہیں ایک چیز پر اور وہ سنت رسول اللہ اللہ تو سب سے اعلیٰ اعلیٰ چیز سنت کا اتباع ہے وہ آبی ہو عالم ہو جاہل ہو فائلفہ ہو ہر آدمی کے لیے یہ ہے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے مجھے آپ کو اس کی توفیق ختم کر لیکن ایک بات سمجھ ہمارے حضرت میرے شہر حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بات تو سامنے کی ہے لیکن بزرگوں کے کہنے کی کا انداز مختلف ہوتا ہے قرآن کریم نے فرمایا کہ کل ان کن تم صحب اللہ فخر اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اس کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دعالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان میں سے کوئی سنت جو بظاہر چھوٹی سی نظر آتی ہو یاد رکھو حضور کی کوئی سنت چھوٹی سنت نہیں لیکن اگر ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہو تو اس میں سے چھوٹی سے چھوٹی سنت کے بھی اتباع کرو گے اتباع کی نیت سے جس وقت وہ کام کر رہے ہوگے اللہ کے نابود ہو گے حضور حضرت صلی اللہ جب بیٹو میں تجیب لے جاتے تو بایاں پاؤں پہلے رکھتے اور رکھنے سے پہلے دعا پر اللہ میں عضو کا نقل خوب ہوتی غلط تو فرمایا کہ ایک شخص اگر اس نیت سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اس نیت سے بایاں پاؤں رکھ رہا ہے بظاہر بیت الخلاء میں جا رہا ہے اور اس نیت سے کہ میں اتباع کر رہا ہوں سرکار دوار جس وقت بیت الخلاء میں جو پاؤں رکھ رہا ہے اس وقت وہ محبوب ہے اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کہ اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرے تو بھائی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں پھرنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں کوئی عمل ایسا نہیں جو چھوٹا ہو سب بیٹھے لیکن ایک بات جس کی طرف میں خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائیں کروں میں وہ یہ ہے کہ چھوٹی سنت تو کوئی نہیں ساری سنتیں قابل عمل ہیں لیکن ایک مسئلہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے وہ یہ کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں تو ایسی ہیں جن کو ہم نے اور آپ نے سنت سمجھا ہے ان کا پورا اجتماع کرنے کا الحمد للہ اہتمام ہوتا ہے بس داری رکھیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام الحمد للہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے ہاں، کوئی پانی جو ہے کے پینا چاہیے تین سے پینا چاہیے خلا میں اس طرح جانا چاہیے اس مسجد میں اس طرح داخل ہونا چاہیے سوتے وقت یہ پڑھنا چاہیے اس وقت یہ پڑھنا چاہیے الحمد للہ متدین گھرانوں میں ان سنتوں کا فل جملہ اہتمام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہتمام کو برقرار رکھے اس کی برکات عطا کرے لیکن اس کی اہمیت کم کیے بغیر میں عرض یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ سنتیں صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جو عظیم سنتیں ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ہم نے آپ نے ان کو نہ سنت سمجھا نہ ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ نہ ان کا اہتمام بلکہ ان کو دیوی خارج کر اللہ وہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کی سیرت کا اہم ترین حصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ گالیاں دی جا رہی ہیں گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے پتھر برسائے جا رہے ہیں پتھر برسانے والوں کے ہاتھ میں بد دعا نہیں کرواتے فرماتے ہیں اللہ کا کی کہ میں تو یہ حلف یہ گردواری یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحمت چمکت برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا انتقام نہ لینا یہ بھی آپ کی سنت ہے لیکن ان سنتوں کا اہتمام ہمارے اندر اتنا نہیں ہے نہ اس کا بلکہ سے خارج ہی کرتے کہ یہ دین کا گویا معذ اللہ حصہ ہی نہیں تو یہ حلف دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکریم کی بل علم وہ زنگن کی بل اللہ مجھے علم سے عزت عطا فرما علم کی زینت عطا فرما معلوم ہوا کہ علم بغیر علم کے بے زینت ہے وہ اس کے اندر زینت نہیں ہے اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے جب تک علم اس کے ساتھ ہے اب آج ہم نے دو حرف علم کے پڑھ لیے دو ہر علم کے جان گئے تو ایک قرآن بے بن گئے ایک ساری دنیا کا فرض ہے کہ ہمارے آگے آگے جھکے ہمیں ہاں، ہم ہمارا ہم ان کو حقیر سمجھے ہم ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ اللہ بچے اللہ تعالیٰ تو یہ بھی سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ برائی کا بدلا برائی سے نہ کیا یہ بھی سننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ملے تو خطرہ پریشانی کے ساتھ ملے یہ بھی سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جائے تو بیوی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرے یہ سات سنتوں کا حصہ ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم نے آسان سنتیں تو اختیار کر لیں لیکن جس کے لیے ذرا تھوڑا سا نفس کو کچلنا پڑے جس کے ذریعے اپنے جذبات کو دبانا پڑے ان سنتوں کو چھوڑ دیں یہ نہیں اتباع سنت کے معنی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اتباع ہو نبی کریم سرور جاتے ہیں اخلاق اخلاق بد قسمتی سے حال یہ ہے کہ ہم لوگ جب احادیث پڑھتے ہیں تو جو اخلاق کے ابواب ہیں وہ اس طرح گزر جاتے ہیں کہ بھائی روایت یہ حصہ روایت ہے پڑھ کر گزارتے اس کے نتیجے میں اس کا اہمیت اس کے آداب اس کی حدود یہ معلوم نہیں ہو پاتے تو بھائی یہ اخلاق جو ہے یہ حقیقت یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حصہ ہے جس کو ہم چھوڑ لیکن یاد رکھیے یہ اخلاق محض کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں یہ اخلاق حقیقت آتے ہیں صحبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ نے حاصل کیے صحابہ کی صحبت سے تابعین نے حاصل کیے تابعین کی صحبت سے تابعین نے حاصل کیے اسی طرح سے آ رہا ہے یہ سلسلہ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت اور کچھ محنت اور کچھ توجہ اور اہتمام کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے اس کا اہتمام بھی ہم لوگ ہے آج بھی اہتمام کو الحمد للہ سب نظر آتا ہے لیکن چونکہ یہ چیزیں چھوٹ گئی یہ اخلاق یہ دیانت یہ امانت تو اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں دیکھیے کہ کس طرح سوال اور احساس کا شکار ہے اس کی طرف کی توجہ کی ضرورت ہے ہاں، عالم ہو یا جانب ہو آگے ہو یا یہ دوسری گزارش تھی کہ اس کا مقصود اتباع سنت ہے جو علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی اس کو مقصود بنائے جو نہیں کر رہا وہ بھی اپنی زندگی میں چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ وقت اس کام کے لیے نکالے کہ سنتیں ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنتیں زندگی گزارنے اس کے مطابق عمل کریں وہ حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ شاء اللہ مقصود حاصل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کے عطا فرمائے آپ کو عمل کے عطا فرمائے اور اس علم کا اس حدیث کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کے عطا فرمائے واخر للہ